حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے تو اس کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوا کرتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں جانب ہو کر کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم اور ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھیاسی